پیغام پروام لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر گئی عرش پہ یہ آگ کی قسمت ہر آہ گئی عرش پہ یہ آگ کی قسمت ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت تو یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پر وام سبا ہے گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر سفر کی ہے شکر خدا کے آج گڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان پلا ہو سفر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار بار نبی سے گرمی ہے تب ہے درد ہے کل پت سفر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کی ہے ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے یہ راہ ڈر کی ہے پروام سبھالائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھل کی چاندنی تو پگل دو پگل کی ہے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اس کے پہلے حج بھی خدا نے کرا دیے اس کے کپین حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک کی گئے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروان سنبھال لائی ہے گلدار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار دربار نبی سے دربار نبی سے کعبے کا نام تک نہ لیا تے ہی کہا کعبے کا نام تک نہ لیا کہا باہی تھا ہم سے جس جسم کی دھر کدھر ہے آیا ہے بلا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ان پر درود جن جی کو حجر تک کرے سلام ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے تحیت شجر کی ہے ان پر درو جن کو کسے بے کہے ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے خبر بے خبر کی ہے جنو بشر سلام کو حاضر گئے سلام جنو بشر سلام کو حاضر گئے سلام یہ بار گاہ مالک جنو بشر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سلام سما لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شمس و قمر سلام کو حاضر گیا سلام شمس و قمر سلام کو حاضر گیا سلام خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار دربار نبی سے دربار نبی سے سنگو شجر سلام کو حاضر ہے السلام کل میں سے کل زبان درخت و حجر کی ہے درخت و حجر کی ہے سب بحر بر سلام کو حاضر ہے السلام کملی کنی کے نام تو ہر بحر بر کی ہے ہر بحر بر کی ہے اثر سلام کو حاضر ہے السلام مل جائے بار گاہ دعا اثر کی ہے دعا اثر کی ہے شوری دسر سلام کو حاضر ہے السلام شوری دسر سلام کو حاضر ہے السلام راحت پونی کے قدم میں شوری دسر کی ہے آیا گے بلا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلدار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہستا جگر سلام کو حاضر ہے السلام مرحوم یہی کی خاک تو ہستا جگر کی ہے ہستا جگر کی ہے سب خوش کو تر سلام کو حاضر گئے السلام یہ جلوہ گاہ مالک ہر خوش کو تر کی ہے ہر خوش تر کی ہے سب کرنوں پر سلام کو حاضر گئے السلام تو پی یہی تو خاک پہ ہر کرنوں پر کی ہے ہر کرنوں پر کی ہے اہل نظر سلام کو فغازر السلام اہل لدر سلام فغازر السلام یہ گردگی تو سرما سا پہلے نظر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے بھاتی نہیں ہم دم مجھے جلت کی جوانی بھاتی نہیں ہم دم مجھے جلت کی جوانی سنتا نہیں زاہد سے میں غوروں کی کہانی سنتا نہیں زاہد سے میں غوروں کی کہانی ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے یہ پیاری پیاری پیاری تیرے کان باہ کی یہ پیاری پیاری پیاری تیرے کان باہ کی سرد کی آب و تاب سے آکش سفر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی شکر خدا نوید نہ جا تو زفر کی ہے کل پت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے دیوار نبی سے پروان سب لائی ہے گلدار پیارے نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے مومن ہوں مومنو پیرا پر رحیم ہو مومن ہوں مومنو پیرا پر رحیم ہو سائل سائلسائی کو خوشی لا نظر کی ہے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے حاجت خبر کی ہے آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا آ کچھ سنا دے عشق کے بونوں میں اے رضا مشتاق لذت سوزے جگر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے بھینی میں ٹھنڈ جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے ہوا یہ کدھر کی ہے ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے صدا کس گجر کی ہے ڈالے ہری بری نے بال بری بری لالیں ہری ہری ہے تو بالے بری بری رشتے عمل پری گئے بارش کی در کی گئے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کرے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کرے سوپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہم گرد کا بخرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سنبھال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کالک جلی کی سجزائے سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے تمنا حجر کی ہے ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے ہو باغ شوق میں زمزم اور آنکھ سے جالے برس رہے گئے حسرت کی در کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سب لائی گئے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے سے دربار نبی سے برسات کے جانے والوں پہ گوہر کروں مثال ابرے کرم سے عرض یہ میزا بزر کی ہے میزا بزر کی ہے آوشوخ کھولیں گے جن کے لیے حتیم گے جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کی کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہاں رہے مدینہ ہے واپل ذرا تو جا رہے مدینہ او پاؤں رکھنے جا چشم گئے ماروں قدم قدم پہ کے گھر دم کے جانے لو یہ راگ جا پلا میرے مولا کے در کی گئے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لا آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آگ کی قسمت ہر اشک پہ ایک کل گئے ہر اشک کسی با یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے گھڑیاں گری ہے برسوں کی یہ گھڑی فری گھڑیاں گنی برسوں کی یہ شب گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے غام لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار دربار نبی سے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وز سر کی ہے جہاں وز سر کی ہے میراج کا سماگ کنا پہنچے زائرو میراج کا سماگ کنا پہنچے زائرو کرسی سے اونچی کرسی سی پاک در کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سادین کا کرانہ ہے پہلو ہے میں جرم کیے گے تارے تجلی بہار کی ہے محبوب غم میں عرش ہے سبز خوب میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے چھائے ملائی کار لگاتار بدلے گے پہرے بدلے میں بارش درر کی ہے بارش درر کی ہے ستر ہزار صبح ہے ستر ہزار شام کیوں بندگی آٹھوں پہر کی ہے آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے نہ آئیں گے رخصت ہی بار گاہ سے بس کس قدر کی ہے بس کس قدر کی ہے تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے پرندے کو پر کی ہے وائے بے کسی تمنا کے اب امید دن کو نشان کی ہے نہ شب کو سہر کی ہے نہ شب کو سہر کی ہے یہ بدلیاں نہ تو کروڑوں کی آس جائے اور بار گاہ ہمرہ ہم عام تر کی ہے آم تر کی ہے معصوم کو گئے عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے سلا عمر بھر کی ہے زندہ رہے تو حاضری بار کا نصیب زندہ رہے تو حاضری ہے بار نصیب مر جائے تو حیات ابد ایش گھر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب لائی گئے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کیوں کا جار خواب میں دے کبھی یہ شہر کیوں تاج خواب میں دیکھی کبھی یہ شہر جو آج جھولیوں میں گدایا کی ہے جو آج جھولیوں میں گدایا در کی ہے گدایا در کی ہے مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آنکھیں کے سیدھی سڑک یہ شہر شفاقت نگر کی ہے پاوت نگر کی ہے آسی بھی ہے چہیتے تہ باغ دو آسی بھی ہے چاہیے تہ باغ مکہ مکان کے جانچ جگہ شر کی ہے مکان گی کے جانچ جہاں خیر و شر کی ہے جہاں خیر و شر کی ہے کعبہ ہے بے شکل جو منارا دونوں ساری بہار دلہن دولہا کے گھر کی ہے دولہا کے گھر کی ہے کعبہ دلہن یہ رشک آپ تاب وہ غیرت پمر کی ہے غیرت پمر کی ہے دونوں بنی سجیلی نیلی بنی مگر دونوں بنی سجیلی نیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن قبر کی ہے آیا ہے بلا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پر لائی لائیے گلزار نبی سے آیا گئے مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اتنا جب بلندی جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے کس اونچے گھر کی ہے عرش بری پہ کیوں نہ ہو پھر دوست کا دماغ اتری ہوئی شبیح تیرے در کی ہے تیرے در کی ہے وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات وہ خلد جس میں اتر گی ابرار کی برات ادنا نشاور اس میرے دلہا کے سر کی ہے ادنا نشاور اس میرے دلہا کے سر کی ہے میرے دلہا سر کی ہے پروام زبا لائی گئے گلزار نبی سے آیا گئے بلا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کے اور تیرے حضور تو قریب ہے تیری تی گزر کی ہے تیری تم گزر کی ہے کچھ سے چھپاؤں تو کر کس کے سامنے یا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے توقع نظر کی ہے جاؤ کہاں کسے کس کا تک ہوں کیا اور جا بھی سگے بے گنر کی ہے کیا اور جا بھی سگے بے گنر کی ہے سگے بے گنر کی ہے اس بے آیا کے منہ اور تیرے حضور ہاں تو قریب ہے تیری خود گزر کی ہے تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا پرسی شور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے سگے بے ہنر کی ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ پھر رد وہ کبھی شام کریموں کے در کی ہے کریموں کے در کی ہے سرکار ہم گواروں میں تر ادب سرکار ہم گواروں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے یہی بھیک بھر کی ہے لبوا کے رنگ ہے پھیلی ہے جو بھی اپنے مزے کی جیت تیرے پاک کی ہے تیرے پاک کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سر سال میں نالا حاجت اگر کی ہے نہ حاجت اگر کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے بس ہاتھ بھر کی ہے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر خیر سے اس گل کے آگے کس کو ہوس بر گوبر کی ہے ہوس بر گوبر کی ہے شربت نہ دے نہ دے تو کرے لطف سے شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے یہ شہد وہ تو پھر کسی پروا شکر کی ہے یہ شہد وہ تو پھر کسی پرواہ شکر کی ہے شکر کی ہے سن کی وہ دیکھ باد شپاچ کے دے ہوا سن کی وہ دیکھ باد شپاچ کے دے ہوا ہاں, ہاں، رو رضا تیرے دامان تر کی ہے یہ آب رو رضا تیرے دامان تر کی ہے تیرے دامان تر کی ہے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی گئے گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا بلاوا مجھے دربار دوبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار